حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھیاسٹھ